میڈا چن ویریا ملونی آخے ہم سیر مل روندیا ہڈ کج کے پیرے روندیا ہڈے کج کے پیری و تیریا ملونی میڈا چن ویریا ملو آخے ہم سیریا ستمی پیدا ستمی بھی ان لا گئی ہے میں تو چھٹ گئے کھاون ماں دل میں دی گبرا گئی سید نو میں ہکلا مارے سڈنوں میں ہکلا مارے میدا ہر نیریا ملون میدا چن بی ملون